آرزوئے دل آخری بات یہ عرض کروں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شخصیت اخلاق کا یہی وہ نور ہے جسے آج ان لوگوں کو اپنی چراغ میں جلانا چاہیے جو دعوت و تحریک کے راہ پر چل رہے ہیں ہم میں سے کوئی بھی آپ کے مقام بلند تک پہنچنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا لیکن کیونکہ اس دعوت و تحریک کا چلتا پھرتا کامل ماڈل آپ ہے اس لیے اس نور سے ہم جتنا بھی اپنے اخلاق کو اپنے دل کو اپنی عملی زندگی کو روشن کر لیں جتنا بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب آ سکیں اتنا ہی ہمارا رب ہم سے محبت کرے گا ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے گا ہماری غلطیاں معاف کرے گا اور ہم کو دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح سے سرفراز کرے گا آل عمران 31 اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے